بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے 35 ففتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ ٹائم ہم ڈائریکٹری اسٹرکچر کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم نے بات کی تھی کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر جو ہے یہ ریکرسو ان نیچر ہے ٹری لائک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوتا ہے in case of DOS and Windows یعنی کہ ایک ڈائریکٹری کے اندر number of directories and folders ہو سکتی ہیں پھر ان سب ڈائریکٹریز کے اندر number of sub directories and files ہو سکتی ہیں اور پھر اگین ان سب ڈائریکٹریز کے اندر number of sub directories and files ہو سکتی ہیں اینڈ سو آن یہ سلسلہ چلتا رہے گا ریکرسولی ہم نے پھر بات کی تھی کہ بیسیکلی جو روٹ ڈائریکٹری ہے اس کے اندر کیا ویلیوز پڑی ہوتی ہیں اس کے اندر انٹریز پڑی ہوتی ہیں ان فائلز کی اور ان ڈائریکٹریز کی جو کہ روٹ پہ ایگزٹ کرتی ہیں یہ انٹری 32 بائٹ کی انٹری ہوتی ہیں اور اس کو فائل کنٹرول بلاک کہا جاتا ہے فائل کنٹرول بلاک کے اندر انفارمیشن پڑی ہوتی ہے like file name and extension date time size وغیرہ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ کلسٹر نمبر ہے کلسٹر نمبر کی مدد سے ہم سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک فارمولا uh, بنایا تھا اور اس فارمولا کے لیے ہمیں سرٹن انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ انفارمیشن ڈرائیو پیرامیٹر بلاک یا بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے وہ انفارمیشن اکوائر کی جا سکتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے تو اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے انٹو سیکٹر نمبر یا ایل پھر ہم نے فیٹ کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی کہ ایک فائل کے اندر صرف ایک ہی کلسٹر نہیں ہوگا جو فرسٹ کلسٹر ہے وہ ہمیں ایف سی بی سے مل جاتا ہے اگر ایک فائل کا سائز اتنا ہے کہ وہ ایک کلسٹر سے کے اندر اکوموڈیٹ نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کیس کے اندر آپ کو نمبر آف کلسٹرز ریکوائرڈ ہوں گے اب وہ جو نمبر آف کلسٹرز ہیں ان کے کچھ ریکارڈ آپریٹنگ سسٹم کو رکھنا پڑے گا جب فائل کو پھر سے ریٹریو کرنا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ فائل کن کن کلسٹرز میں پڑی ہوئی ہے تو فائل کا ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے جس کو کہ فیٹ کہا جاتا ہے فیٹ ایک چین آف کلسٹرز مینٹین کرے گا جس سے یہ پتا چلے گا کہ کس فائل کے اندر کون کون سے کلسٹرز ہیں پھر فیٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ فیٹ جو ہے یہ 12 بٹ کی بھی ہو سکتی ہے 16 بٹ کی بھی ہو سکتی ہے ان کیس اگر وہ 12 بٹ کی ہے تو اس کے اندر two raise the power 12 entries ہیں اور ہر اینٹری کا سائز 12 بٹ ہے اسی طرح سے اگر فیٹ اگر 16 بٹ کی ہے تو اس کے اندر two raise the power 16 entries ہیں اور ہر اینٹری کا سائز جو ہوگا وہ 16 بٹ کا ہوگا مور اوور اس میں سے کچھ اینٹریز جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں باقی کی جو انٹریز رہ جاتی ہیں وہ یوز کی جائیں گی ڈسک ایریا کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ اگر جو ڈسک کا سائز ہے وہ بڑا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ہمیں کلسٹر کا سائز انکریز کرنا پڑے گا لیکن کلسٹر کے سائز کے اوپر بھی لمٹ ہے کلسٹر کا سائز بھی اس کی ایک میکسیمم لمٹ ہے اسے ایکسیڈ نہیں کر سکتا اگر ڈسک کا سائز اتنا ہے کہ اگر کلسٹر کا سائز آپ میکسیمم رکھ لیں اور maximum number of entries FAT کی یوز کریں اور ایون دین آپ فیٹ جو ڈسک ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے اسپیس کو آپ مینج نہیں کر سکتے تو اس صورت کے اندر کوئی ہائر فیٹ یوز کرنا پڑے گا جیسے فیٹ سکسٹین اور اگر فیٹ سکسٹین سے بھی نہ ہو سکے تو مے بی آپ کو فیٹ تھرٹی ٹو یوز کرنا پڑے گا فیٹ ٹویلو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ فیٹ ٹویلو کے اندر کچھ مسئلہ ہے سب سے بڑا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ایک انٹری ہے وہ ٹویلو بیٹ کیا اگر ایک انٹری ٹویلو بیٹ کیا تو ٹویلو بٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس ڈیٹا فارمیٹ اویلیبل نہیں ہے کوئی ایسی ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے جو ٹویلو بٹ کی ہو مور اوور جو جس طرح سے مشین ڈیزائن کی گئی ہے اس کے اندر اسمالسٹ جو ڈریسبل یونٹ ہے وہ بائٹ ہے بائٹ سے چھوٹا ڈریسبل یونٹ نہیں ہے ون اینڈ ہاف بائٹ نہیں ہوتا ٹو بائٹس ہو سکتے ہیں جس کو ورڈ کہا جاتا ہے یا فور بائٹس ہو سکتے ہیں جس کو ڈبل ورڈ کہا جا سکتا ہے تو ون اینڈ ہاف بائٹ کو ایکسیس کرنا جو ہے یہ تھوڑی سی ایک باہت ہے اس کے لیے آپ کو سرٹن ماسکنگ آپریشن اور سرٹن شفٹ آپریشن پرفارم کرنے پڑیں گے تو وہ سرٹن جو ماسکنگ اور شفٹ آپریشن ہیں یہ ایک اوور ہیڈ بن جاتا ہے پھر اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر 12 بٹس کسی فارم کے اندر ڈسک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو ان 12 بٹس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا آف کورس ایک اگر 12 بٹ پڑے ہوئے تو وہ پورا ایک کمپلیٹ بائٹ ہے اس کے علاوہ ایک ہاف بائٹ ہے تو وہ ہاف بائٹ کہاں پڑا ہوگا کس فارمیٹ کے اندر پڑا ہوگا اس کو کس طرح سے ہم ڈسائفر کریں گے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس پیٹرن کے اندر یا اس کو ریڈ کرنے کے لیے یا اس کو ڈسائفر کرنے کے لیے ہم کیا الگوریدم یوز کریں گے آپ نے دیکھا تھا کہ فارٹ کے اندر نمبر آف انٹریز ہیں بیسیکلی جو کلسٹر نمبر ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایز این انڈیکس جو فرسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ یوز کیا جاتا ہے as an index into the FAT اس انڈیکس پہ کیا پڑا ہوا ہے نیکسٹ کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے اور نیکسٹ کلسٹر نمبر اب کس چیز کے طور پہ یوز کیا جائے گا اس سے نیکسٹ کلسٹر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ایز این انڈیکس یوز کیا جائے گا اینڈ سو آن اس طرح سے فیٹ کے اندر ہر فائل کے لیے چینز بنی ہوئی ہیں تو اتنی بات تو کلیئر ہے کہ کلسٹر نمبر کو یوز کیا جائے گا as an index first cluster number آپ کو ایف سی بی سے ملے گا کیونکہ اگر آپ فیٹ کے ٹیبل کو اگر کنسیڈر کریں تو ایک entry one and half byte کی ہے ٹویلو بٹ کی انٹری ہے تو اس کا سائز کتنے بائٹس کے اکولنٹ ہوا اس کو اس کا سائز ٹویلو بٹ یا ون اینڈ ہاف بائٹ کے اکولنٹ ہوا اس کی انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان دا ٹیبل یا آف سیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان دا ٹیبل سے فیٹ جو ہے آپ اگر اس کو میموری میں ریڈ کر لیتے ہیں ایک بفر کے اندر ریڈ کر لیتے ہیں تو ایک سرٹن انڈیکس کا آف سیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان دا بفر آپ کیا کریں گے اس انڈیکس کو ملٹی پلائی کریں گے 3 بائی ٹو کے ساتھ آپ سمجھیں کہ ایک رے ہے اور رے کے اندر ہر ایلیمنٹ جو ہے ون اینڈ ہاف بائٹ کا ہے ہے اب ایک سرٹن آپ کے پاس انڈیکس اویلیبل اس انڈیکس کا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا آف سیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ود ان دیٹ آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو سائز کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں انڈیکس کو سائز کے ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کے پاس آف سیٹ آ جائے گا for that index within the array تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک رے ہے رے کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے ون اینڈ ہاف بائٹ کا ہے تو آپ کے پاس انڈیکس ہے اس انڈیکس سے اس کا آف سیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ون اینڈ ہاف کے ساتھ یا تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے اب تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو پاسبل ہے کہ آپ کے پاس جو ویلو آتی ہے وہ ویلو اگر دیکھا جائے تو وہ ویلو فریکشنس کے اندر بھی آ سکتی ہے یعنی کہ اگر 10 ہے 10 کو آپ نے 3 بائی ٹو سے ملٹی پلائی کیا 15 آیا یا پھر اگر آپ کے پاس 9 ہے 9 کو آپ نے 3 بائی ٹو سے ملٹی پلائی کیا تو آپ کے پاس 13.5 پوائنٹ آئے گا تو اس صورت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 13.5 پوائنٹ جو ہے یہ ایک ویلڈ ایڈریس نہیں ہے ایڈریس انٹیجرز کے اندر ہو سکتا ہے یا تو 13 ہو سکتا ہے یا 14 ہو سکتا ہے تو یہی سچویشن ہم ڈسکس کرنے لگے کہ اس سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا انفیکٹ جب اس کو تھری بائی ٹو سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو انٹیجر ملٹیپلیکیشن پرفارم کی جائے گی اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اب ہم یہ ایک نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں جس کی مدد سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ فیٹ کے اندر پڑی ہوئی اینٹریز کو ہم کس طرح سے ڈسائفر کریں گے یا کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹ کے اندر آف سیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ جو کلسٹر نمبر ہے cluster number as an index کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے کلسٹر نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے تھری بائی ٹو کے ساتھ تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے انٹیجر ملٹیپلیکیشن پرفارم کریں گے سے جس طرح ہم نے ایگزامپل لی نائن کی نائن کو اگر تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو انٹیجر ملٹیپلیکیشن کے اندر تھرٹین پوائنٹ فائیو نہیں آئے گا انٹیجر ملٹیپلیکیشن کے اندر 13 آئے گا جو ریمائنڈر ہے وہ اگنور ہو گیا اس کو فریکشنز کے اندر اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا ان کیس آف انٹیجرز اور اسی طرح سے جو ریمائنڈر ہے وہ ہم ایک اور ویریبل کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں ٹیمپ ٹیمپ کے کے اندر اسٹور کرنے بعد ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو ایڈریس آ رہا ہے ہمارے پاس اس پرٹیکولر انڈیکس کے لیے وہ ایڈریس جو ہے ایون آیا ہے یا آڈ آیا ہے اب اس ٹیمپ uh, کو ہم زیرو کے ساتھ کمپیئر کریں گے اگر اس کی ویلو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ایڈریس آپ کے پاس آیا ہے ایون آیا اس کیس کے اندر آپ 12 بٹس اس میں سے کس طرح سے ایکسٹریکٹ کریں گے اس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے ان کیس آپ کے پاس آڈ آتی ہے تو اس کیس کے اندر جو 12 بٹس ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے اب جو آپ کے پاس آف سیٹ کے اندر ویلو آئی ہے اس آف سائٹ پہ پڑے ہوئے ورڈ کو آپ اینالائز کریں گے اس ورڈ میں سے آپ نے 12 بٹس ایکسٹریکٹ کر لیں اس ورڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دو بائٹس ہوں گے ایک ہائی بائٹ ہوگا اور ایک لو بائٹ ہوگا 12 بٹس آپ نے اس طرح سے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں کہ جو ہائی بائٹ ہے اس کی لو نیبل کو آپ ایکسٹریکٹ کریں گے اور یہ لو نیبل جو ہے اس کے جو 4 بٹس ہیں یہ ہائر 12 بٹ کے ہائر 4 بٹس کے طور پہ یوز کیے جائیں گے لو بائٹ رہ جاتا ہے وہ لو بائٹ پورے کا پورا بائٹ جو ہے لوور 8 بٹس کے طور پہ یوز کیا جائے گا یعنی کہ ورڈ میں سے ہائی بائٹ کے صرف لو نیبل کو یوز کیا جائے گا اور پورے کے پورے لو بائٹ کو یوز کیا جائے گا ہائی بائٹ کا جو لو نیبل ہے وہ ہائر فور بٹس ہیں اور جو لو بائٹ ہے لوور ایٹ بٹس ہیں ان دونوں کو کمبائن کر لیں تو آپ کے پاس ایک ٹویلو بٹ کی ویلو آ جائے گی یہ ٹویلو بٹ کی ویلو جو ہے یہ نیکسٹ کلسٹر نمبر بنتا ہے اور اسی طرح سے اگر ٹیمپ کی ویلو ون ہے تو اس کیس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آف سیٹ ہے اس آف سیٹ کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس ورڈ کے اندر لو بائٹ کی کیا ویلیو ہے اور لو بائٹ کے ہائی نیبل کو یوز کیا جائے گا اس ہائی نیبل کے جو فور بٹس ہیں ان کو یوز کیا جائے گا ایز لوور فور بٹس اور ہائر ایٹ بٹس کہاں سے آئیں گے higher eight bits high byte میں سے آئیں گے تو اس طرح سے جب بھی آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے تو آپ اس الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے ٹویلو بٹس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلسٹر نمبر کو وہ تھری کے ساتھ ملٹی پلائی کرنے کے بعد اور پھر بعد میں ٹو کے ساتھ ڈیوائڈ کرنے کے بعد ریمائنڈر زیرو آتا ہے یا ون آتا ہے جو ویلو آتی ہے ایون آتی ہے یا آڈ آتی ہے ایون آنے کی صورت میں ڈفرینٹ طریقے سے ٹویلو بٹس ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے آڈ آنے کی صورت میں ڈفرینٹ طریقے سے ٹویلو بٹس ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی لیکن اگر نہیں بھی سمجھ میں آئی تو اس کو مزید ہم بہتر طریقے سے ایک ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ سپوز کرتے ہیں کہ ہمیں فائل کنٹرول باکس سے جو فرسٹ کلسٹر نمبر ملا ہے وہ 184 ایٹی فور ہے ون ایٹی فور ہونے کی بیس کے اوپر ہم اس کا آف سیٹ کیلکولیٹ کریں گے ود ان دا فیٹ اور پھر آف سیٹ کیلکولیٹ کر کے اس لوکیشن کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس ویلو کو ڈسائفر کریں گے اس ویلو کا کیا میننگ ہے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس میں ہم نے سپوز کیا کہ آپ کو ویلو ملتی ہے from the file control block of the first cluster number وہ 184 ہے 184 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں اور 2 سے ڈیوائڈ کریں تو ویلو آئے گی 246 اور جب اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد 2 سے اگر ماڈ لیں گے تو ماڈ 0 آئے گا ماڈ 0 آنے کی صورت کے اندر 276 کے اوپر جو لو بائٹ پڑا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 85 ہے اور جو ہائی بائٹ ہے اس کی ویلو 61 ہے ہائر بائٹ کے لو نیبل کو یوز کیا جائے گا ایز ہائر فور بٹس تو ہائر بائٹ کے لو نیبل کے اندر ویلو پڑی ہوئی ہے ون اس کو ہائر فور بٹس کے طور پہ یوز کیا جائے گا تو eighty five lower eight bits ہیں اور ون اس کے ہائر فور بٹس کے اندر آ جائے گا تو ٹوٹل ٹویلو بٹ کی ویلو اس لحاظ سے بنے گی ون ایٹی فائیو یہ ایٹی فائیو اور سکسٹی ون دونوں جو ہیں کے اندر ہیں تو اس لحاظ سے پوری ٹویلو بٹ ویلو بنتی ہے وہ ون ایٹی فائیو ہیگز بنتی ہے اور 184 بھی ہیگس کے اندر ہے اب ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ جو اس کا نیکسٹ جو کلسٹر نمبر ہے وہ 185 ہے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر 184 ملا تھا ہم نے کیلکولیٹ کر کے فیٹ کے اندر آف سیٹ کیلکولیٹ کیا اور وہاں پہ جو ویلو پڑی ہے اس کو ڈسائفر کیا ہمیں پتا چلا کہ جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ 185 ہے سملرلی 185 کو یوز کرتے ہوئے آپ 185 سے جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے اس کو فیٹ میں لک اپ کر سکتے ہیں سیم آپریشن آپ 185 کے اوپر پرفارم کریں 185 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں 2 سے ڈیوائڈ کریں ایسا کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ویلو آئے گی وہ 277 آئے گی لیکن جو ریمائنڈر آئے گا وہ 1 آئے گا تو 247 کو ایز آف سیٹ یوز کیا جائے گا اور جو ریمائنڈر ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈسائفر کرنا ہے 277 آف سیٹ کے اوپر جو لو بائٹ پڑا ہوا ہے لو بائٹ کا ہائر نیبل ہائی بائٹ کے ساتھ کنکاٹینیٹ کیا جائے گا ہائی بائٹ کے اندر ویلو ون ایٹ ہیگز پڑی ہوئی ہے اور لو بائٹ کے اندر ویلو سکسٹی ون پڑی ہوئی ہے اس کے ہائی نیبل کی ویلو سکس بن جاتی ہے تو اس لحاظ سے جو ٹوٹل ٹویلو بٹ کی ویلو بنتی ہے وہ ون ایٹی سکس ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ون ایٹی فائیو سے جو اس کا نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ ون ایٹی سکس ہے اینڈ سو آن اس طرح سے پوری چین کے تھرو ٹریورس کیا جا سکتا اب آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ فیٹ ٹویلو کے اندر جو انٹریز پڑی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈسائفر کرنا ہے اس میں سے ٹویلو بٹس ہر انٹری کے کس طرح سے ایکسٹریکٹ کیا جائیں گے اب ہم ایک کوئی فیٹ ٹویلو بیسڈ سسٹم کو ڈسسمبل کریں گے جو کہ پارشلی ہم پہلے کر چکے ہیں ہم نے پہلے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس لیا وہاں پہ بڑے ہوئے کانٹینٹس کو ریڈ کیا اس کے تھرو پھر ہم نے ریڈ کیا ڈیوائس ڈائریکٹری کو یا روٹ ڈائریکٹری کو ہم نے ریڈ کیا روٹ ڈائریکٹری میں ساری فائلس لسٹڈ ہیں اس کے اندر ہمیں انفارمیشن ملی فار اے سرٹن فائل کہ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کیا اگر اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اس کا اونلی کلسٹر نہیں ہے اس کے اندر اور بھی کلسٹر ہیں تو باقی کلسٹر کی انفارمیشن ہمیں فیٹ سے ملے گی اب اسی طرح سے فیٹ بیس سسٹم کے اندر 12 بٹ فیٹ بیس سسٹم کے اندر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ فیٹ کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو کس طرح سے ڈسمبل کریں گے لیکن آف کورس فیٹ کے کانٹینٹس کو بھی ڈسمبل کرنے کے لیے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو اسی ایگزامپل کو آگے ہم بڑھاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں آئیے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی again undocumented service one hex کو یوز کرتے ہوئے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس ہم نے لیا اس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس لینے کے بعد اس کا ڈمپ لیا جو ادھر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس سے ہمیں پتا یہ چل رہا ہے کہ جو فیٹ ہے فیٹ کے اندر ٹوٹل نائن بلاکس ہیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس سے پتا چلا ہے مور اوور ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ریزروڈ بلاک ہے تو اس کا مطلب ہے جو فرسٹ فیٹ کی کاپی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ sector number L S N one سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور آنورڈس نائن جو بلاکس ہیں وہ سارے فیٹ کے بلاکس ہیں اور یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو root directory 13 hex sector number سے سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ sector 19 L S N decimal کے اندر 19 یا ہیگز کے اندر 13 سے ڈیوائس ڈائریکٹری سٹارٹ ہوتی ہے اب ہم ڈیوائس ڈائریکٹری کو ریڈ کرتے ہیں اور فائلز کے دیکھتے ہیں کہ ان کے سٹارٹنگ کلسٹر نمبرز کیا ہیں تو اب 13 ہیگز کے اوپر جو سیکٹر پڑا ہوا ہے اس کو ریڈ کریں گے اور آن ورڈ جو یوزر ایریا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے ٹوینٹی ون سے دونوں کے بیچ میں ٹوٹل گیپ بنتا ہے آف اپروکسیمیٹلی ای سیکٹرس تو اس کا مطلب ہے روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر ای سیکٹرز ہیں تو تھرٹین سے آن ورڈس ای سیکٹرز ہم ریڈ کرتے ہیں L S N thirteen hex سے آن ورڈز ای سیکٹرز ہم ریڈ کریں گے اور ان کے کانٹینٹس کے اندر روٹ ڈائریکٹری پڑی ہوگی اور ان کانٹینٹس کو انالائز کرتے ہیں کہ ان میں کیا پڑا ہوا ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں لوڈ کی کمانڈ یوز کی ہے لوڈ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے زیرو اس کا مطلب ہے یہ اے ڈرائیو تھی تھرٹین اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے اور E number of sectors sectors ہیں اتنے کو ہم نے لوڈ کیا اور ڈمپ کی کمانڈ سے ہم اس کا ڈمپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر آپ کو فائل کنٹرول بلاکس نظر آ رہے ہیں فار ویریس فائلس اس کے اندر ہم کسی بھی ایک سرٹن فائل کو چوز کر لیتے ہیں سے یہاں پہ ایک فائل ہے اس فائل کا نام ہے C paper dot T X T آپ کو فائل کنٹرول بلاک کے فائل نیم کی انٹری کے اندر سی پیپر نظر آ رہا ہے اور ایکسٹینشن کے اندر ٹی ٹی ایکس لکھا ہوا ہے اس انٹری کو دیکھ کے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کا size zero B five four ہے ہیگز اور اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ زیرو زیرو نائن تھری ہے نیکسٹ کلسٹر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے نائن تھری یوز ہوگا as an index into the file allocation table nine three کو ہم ملٹی پلائی کریں گے تھری بائی ٹو سے تھری بائی ٹو سے ملٹی پلائی کر کے ہمارے پاس آف سیٹ ویلو آئے گی اور پھر جو ریمائنڈر آئے گا اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس آف سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ورڈ کو ہم نے کس طرح سے ڈسائفر کرنا ہے اس کے کون سے بٹس کو یوز کرنا ہے ایز ٹویلو بٹ نمبر اب ہم یہی کام کرنے کے لیے ہمیں فرسٹلی فیٹ کو ریڈ کرنا پڑے گا فیٹ جس طرح سے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ اس پرٹیکولر ڈرائیو کے لیے جو فیٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے سیکٹر نمبر ون سے اور ٹوٹل فیٹ کا سائز جو ہے وہ نائن بلاکس ہے ایل ایس این ون سے لے کے ٹوٹل نائن بلاکس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں اور ریڈ کر کے ان کا ڈمپ لیتے ہیں اس لوڈ کی کمانڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھاؤزینڈ آف سیٹ ہے جس کے اوپر ہم اس کو لوڈ کر رہے ہیں میموری کا ایڈریس ہے جس کے اوپر اس کو لوڈ کر رہے ہیں زیرو جو ہے یہ ڈرائیو کا نمبر ہے ون ایل ایس این ہے starting L S N nine is the number of blocks جو کہ ہم لوڈ کرنا چاہتے ہیں ان تمام بلاکس کو تھاؤزینڈ آف سیٹ ایڈریس کے اوپر لوڈ کیا تھاؤزینڈ کا ڈمپ لیں تو یہ آپ کو سارے فیٹ کے کانٹینٹس نظر آ رہے ہیں اب اگر نائنٹی تھری کو ہم ملٹی پلائی کریں تھری بائی ٹو کے ساتھ تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ویلو آئے گی وہ ڈی سی ہے ڈی سی ہیگز اس لحاظ سے 93 تھری انڈیکس کے لیے آف سیٹ ایڈریس بنتا ہے اس آف سیٹ ایڈریس پہ پڑے ہوئے ورڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس ورڈ کی کیا ویلو ہے اس پہ جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کی ویلو ہے 094F جب ہم نے اس کو 93 کو ملٹی پلائی کیا 3 بائی ٹو کے ساتھ تو ساتھ ریمائنڈر بھی 1 آ رہا تھا ریمائنڈر ون انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ جو ہائی بائٹ ہے وہ سگنیفائی کرے گا ہائر ایٹ بٹس اور جو لو بائٹ ہے لو بائٹ کے اندر جو ہائی نبل ہے وہ انڈیکیٹ کریں گے لوور فور بٹس اس طرح سے اس ورڈ کو لیں زیرو نائن فور ایف تو زیرو نائن فور ایف میں سے جو ٹویلو بٹس ہیں وہ ایکسٹریکٹ کریں تو یہ ویلو رہ جائے گی زیرو نائن فور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیکسٹ کلسٹر نمبر جو ہے وہ زیرو نائن فور ہے سملرلی اب زیرو نائن فور کو آپ تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں اس کو تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ویلو آئے گی وہ ویلو بنے گی ڈی ایگز e اب دیکھتے ہیں ڈی ای ہگس کے اوپر کیا ویلو پڑی ہوئی ہے ڈی ای ہیگس کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کی ویلیو ہے six zero nine five hex اب six zero nine five hex میں سے آپ نے ٹویلو بٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں جب ٹویلو بٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں تو آپ نے یہ ڈفرینٹ طریقے سے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ جب کیا جائے گا تو لو بائٹ کو یوز کیا جائے گا ایز لوور ایٹ بٹس اور ہائی بائٹ کے لوور فور بٹس کو لوور نیبل کو یوز کیا جائے گا ایز ہائر فور بٹس تو اس طرح سے جو پورے نیبل کی ویلو آئے گی وہ زیرو نائن فائیو آئے گی سملرلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ زیرو نائن فائیو جو ہے that is the next cluster number اب زیرو نائن فائیو کو اگین تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے جو ویلو آتی ہے اس ایڈریس کے اوپر دیکھیں تو اس ایڈریس کے اوپر ویلو پڑی ہوگی زیرو نائن سکس زیرو یہ پورا ورڈ پڑا ہوا ہے وہاں پہ زیرو نائن سکس زیرو میں سے جو ٹویلو بٹس ایکسٹریکٹ ہوں گے وہ زیرو نائن سکس ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیکسٹ کلسٹر نمبر جو ہے وہ زیرو نائن سکس ہے زیرو نائن سکس کو اگین تھری بائی ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور جو آف سائڈ آتا ہے اس آف سائڈ کے اوپر پڑی ہوئی ویلو کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ویلو بنے گی ایٹ زیرو نائن سیون تو ایٹ زیرو نائن سیون میں سے ٹویلو بٹس ایکسٹریکٹ کریں تو جو ویلو رہ جائے گی زیرو نائن سیون رہ جائے گی زیرو نائن سیون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیکسٹ کلسٹر نمبر جو ہے وہ نائنٹی سیون ہیگز ہے اگین 97 کو 3 بائی ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں جو آف سیٹ آئے گا اس آف سیٹ پہ جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کو اینالائز کریں تو آپ دیکھیں گے اس ورڈ کی ویلو بنے گی 0980 اس میں سے 12 برڈس کو ایکسٹریکٹ کریں کیونکہ اس کیس کے اندر جو ریمائنڈر ہے 1 آ رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو ایکسٹریکٹ کریں 12 برڈس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں وہ 098 بنتے ہیں تو 098 انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس سے جو نیکسٹ کلاسٹر نمبر ہے وہ 098 ہے زیرو نائن ایٹ انڈیکس پہ جا کے آپ دیکھیں کہ زیرو نائن ایٹ سے اگلا cluster number zero nine eight کو تھری بائی ٹو سے ملٹی پلائی کرنا پڑے گا آپ کے پاس آف سیٹ ویلو آئے گی اس آف سیٹ ویلو کے اوپر جو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد جو ویلو آئے گی وہ ایف ایف ایف ایف آ رہی ہے یہ ڈمپ کے اندر شو ہو رہا ہے کہ اس ایڈریس کے اوپر value F F F F hex آ رہی ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ فائل اینڈ ہو گئی ہے یہاں سے ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر فائل ہے یہ ایک کلسٹر میں نہیں اسٹور ہوئی ہوئی بلکہ نمبر آف کلسٹر کے اندر اسٹور ہوئی ہے جو سب سے پہلا کلسٹر ہے اس کا ایڈریس ہمیں ایف سی بی سے ملا وہ ایڈریس تھا ninety three ninety three was the number of the first cluster اس سے جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ ہمیں فیٹ سے ملا جو کہ نائنٹی فور تھا اس سے نیکسٹ بھی ہمیں فیٹ سے ملا جو کہ نائنٹی فائیو تھا اس سے نیکسٹ بھی ہمیں جو ملا وہ نائنٹی سکس ہے اور وہ فیٹ میں سے ہی ملا پھر نائنٹی سیون فیٹ میں سے ملا پھر نائنٹی ایٹ اور اس کے بعد ایف ایف ایف ویلو ملی F F F value indicate کرتی ہے کہ مزید اور کوئی کلسٹر اس کو ایلوکیٹ نہیں ہوا ہوا انسیڈینٹلی اس فائل کو جو کلسٹرس ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ سارے کنٹینگوس ہیں ایک ہی سیکوینس کے اندر 94 سے لے کے 98 تک جو کلسٹرز ہیں وہ اس کو 93 سے رادر لے کے 93 سے آنورڈ 98 تک جو کلسٹرز ہیں وہ اس فائل کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے مے بھی ہو سکتا ہے کہ جو کلسٹرز ایک فائل کو ایلوکیٹ ہوئے وہ کنٹینیوسلی نہ پلیسڈ ہوں ہو سکتا ہے ایک کلسٹر نمبر ہنڈریڈ ایلوکیٹ ہوا ہے ہنڈریڈ ایلوکیٹ ہونے کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر میں بھی ایلوکیٹ ہوا ہے وہ فائیو ہنڈریڈ ہے تو اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ تمام کلسٹر جو ہیں کنٹینیوسلی ایلوکیٹ ہوں لیکن آپریٹنگ سسٹم پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ کلسٹرز کنٹینیوسلی ایلوکیٹ ہوں کنٹینیوسلی ایلوکیٹ ہوں گے اس طرح سے جو ہیڈ کی موومنٹ کا ٹائم ہے جو سیک ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے انفارمیشن یوز کرتے ہوئے ہم نے جو روٹ ڈائریکٹری ہے اس کی انفارمیشن کو ریڈ کیا ہمیں پتہ چلا کہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کون سا ہے اور باقی جو کلسٹر چین ہے وہ ہمیں فیٹ میں سے ملی ہے اب ہم اس پوری چین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ چین جو ہے یہ صحیح چین ہے اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں جس طرح ہم نے اس پرٹیکولر فائل کے لیے دیکھا اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں کلسٹر نمبر 93 سے 93 سے آن ورڈس اپ ٹل نائنٹی تک اس کو کلسٹرز الوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کلسٹرز کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ اس فائل کو بلانگ کرتے ہیں کہیں ہم نے کوئی غلط کیلکولیشن تو نہیں پرفارم کی تو اس کے لیے پھر ہمیں ان کلسٹرز کو ڈائریکٹلی ریڈ کرنا پڑے گا اس کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرنا پڑے گا into sector number sector number میں کنورٹ کرنے کے لیے اگین انفارمیشن یوز ہوگی جو کہ ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے ایکسس کی تھی تو آئیے نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلسٹر نمبر 93 ہے 93 میں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کا starting sector number drive parameter block کو جب ہم نے ریڈ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر جو نمبر آف سیکٹرز یا rather highest sector number within a cluster جو تھا وہ زیرو تھا یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ ایک کلسٹر کے اندر ایک سیکٹر ہے maximum number of sector within cluster جو ہیں اس ڈسک کے لیے ایک ہے مور اوور ہم نے دیکھا کہ جو یوزر ڈیٹا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے 21 سے تو ہمارا وہی فارمولا uh, جو کہ کلسٹر نمبر کو سیکٹر نمبر میں کنورٹ کرتا ہے اس کو یوز کریں آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے 93 93 مائنس 1 92 آیا 92 کو ملٹی پلائی کریں with 1 1 is the number of sectors within cluster تو اگین 92 ہی آیا 92 کے اندر آپ ایڈ کریں 21 21 is the starting user data sector number twenty one add کرنے کے بعد آپ کے پاس ویلو آئے گی بی ٹو اب بی ٹو پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کانٹینٹس ہیں تو بی ٹو کو ہم لوڈ کریں گے ڈباگ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے لوڈ کی thousand is the offset address جس ایڈریس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلاک لوڈ ہو zero is the drive number B two is the sector number and one is the number of sector جو کہ آپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ سیکٹر لوڈ ہو گیا اس کا ڈمپ لیا ڈمپ کی کمانڈ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ہینڈ کالم ہے رائٹ ہینڈ کالم کے اندر آپ کو کچھ ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اور یہ اس فائل کے کانٹینٹس ہیں یہ اس کا پہلا کلسٹر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو نیکسٹ کلسٹر تھا وہ 94 تھا اگین 94 کو کنورٹ کریں انٹو سیکٹر نمبر تو ہمارے پاس ویلو آئے گی بی تھری بی تھری کو ہم سیم لوڈ کی کمانڈ سے لوڈ کرتے ہیں لوڈ کی کمانڈ سے لوڈ کرنے کے بعد اس کا ڈمپ لیتے ہیں ڈمپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین اس کے فردر کچھ کانٹینٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ اسی فائل کو بلانگ کرتے ہیں پھر اس سے جو نیکسٹ کلسٹر نمبر تھا 95 تھا 95 کے ساتھ اگین سیم آپ آپریشن پرفارم کریں ٹو سبٹریکٹ کریں ون سے کریں 21 ون ایڈ کریں تو آپ کے پاس اگین سیکٹر نمبر آ جائے گا اس سیکٹر کو لوڈ کریں لوڈ کی کمانڈ سے لوڈ کیا اور اس کا ڈمپ لیا ڈمپ لینے کے بعد آپ رائٹ ہینڈ کالم کے اندر اگین دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے جو کہ اسی فائل کے ہی کانٹینٹس ہیں اسی طرح سے اس سے جو اگلا کلسٹر نمبر تھا وہ 96 تھا 96 کے ساتھ بھی آپ سیم آپریشن پرفارم کریں آپ کے پاس جو سیکٹر نمبر آئے گا اس کا اسٹارٹنگ وہ بی فائیو ہے بی فائیو کو لوڈ کریں بی فائیو کو لوڈ کرنے کے بعد اس کا ڈمپ لیں اگین آپ رائٹ ہینڈ کالم سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے یہ ٹیکسٹ ان فیکٹ اسی فائل کو بلانگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر نمبر تھا نائنٹی سیون تھا نائنٹی سیون کے لیے بھی اگین اس کو سیکٹر نمبر میں کنورٹ کریں اور اس کو لوڈ کر کے اس کے کانٹینٹس چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے پوری چین کے اندر جتنے بھی کلسٹرز ہیں ان کو آپ لوڈ کر کے ان کے کانٹینٹس کو چیک کر سکتے ہیں اور ایون بعد میں آپ کسی ایڈیٹر کے اندر اس فائل کو کھول کے اس کے کانٹینٹس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ کانٹینٹس اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور ڈیفینیٹلی وہ کانٹینٹس اس فائل کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوں گے اگر آپ نے فیٹ کو صحیح طریقے سے ڈسسمبل کیا ہے یا ڈسائفر کیا ہے یا انٹرپریٹ کیا ہے تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ ایک فائل کے اندر ضروری نہیں کہ صرف ایک کلسٹر ہو نمبر آف کلسٹرز ہیں باقی کلسٹر کی چین فیٹ میں سے ملے گی پوری چین کو ریڈ کرنے کے بعد آپ پھر ہی پوری فائل کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر وہ چین کے کسی وجہ سے نہیں ایکسیس ہو پاتی تو فائل آپ کی کرپٹ ہو جائے گی اور فائل کے کانٹینٹس سارے کے سارے میں بھی ایکسیس نہ ہو سکیں ابھی تک ہم نے ایک فیٹ ٹویلو بیسڈ سسٹم کو فلی ڈسمبل کیا ہے اس کو سکسیزفلی ڈسمبل کیا اس کی ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کیا اس کے روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کیا اور الٹیمیٹلی فیٹ کو ریڈ کیا اور جو پورے فائل کے کانٹینٹس ہیں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ڈسک کے اوپر کہاں سٹور ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایکسیس بھی کیا اب فیٹ سکسٹین کے لیے دیکھتے ہیں فیٹ سکسٹین بالکل فیٹ ٹویلو کی طرح ہی ہے جس طرح فیٹ ٹویلو کے اندر two raise to the power twelve entries تھیں اس طرح سے فیٹ سکسٹین کو اس لیے فیٹ سکسٹین کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر two two raise the power sixteen sixteen sixteen ہیں اور اور فیٹ جو ہے یہ بٹ وائڈ ہوگا اسی طرح سے فیٹ سکسٹین کے اندر ہر فائل کے لیے چینز جو ہے مینٹین کی جائیں گی آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں جس کی مدد سے آپ مزید فیٹ سکسٹین کو اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیٹ 16 یہ جو ٹیبل ہے یہ 16 بٹ وائڈ ہے اس کے اندر ایک انٹری جو ہے وہ 16 بٹ کی ہے ایک فائل کے کانٹینٹس کو اگر آپ یا اس کی چین کو ٹریورس کرنا چاہتے ہیں تو جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ آپ کو فائل کنٹرول بلاک میں سے ملے گا فائل کنٹرول بلاک کے اندر جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے وہ فور پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فورتھ انڈیکس کے اوپر نیکسٹ کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے اور یہ ویلو جو ہے یا یہ انٹری جو ہے سکسٹین بٹ کی انٹری ہے سے اس انٹری کے اندر سیون پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فورتھ کلسٹر کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ کلسٹر نمبر سیون ہے سیونتھ انٹری کے اندر اگر سے ویلو نائن پڑی ہوئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سیونتھ کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ نائن ہے اگر نائنتھ انٹری کے اوپر سکس پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ نائنتھ کلسٹر کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ کلسٹر نمبر سکس ہے اب جس طرح یہ آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے اس ایگزامپل کے اندر اگر سکس اینٹری کے اوپر الیون پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سکس لاسٹ کلسٹر نہیں ہے اس کے بعد بلکہ ایک اور کلسٹر ہے جو کہ کلسٹر نمبر الیون ہے اور الیونتھ اینٹری کے اوپر اگر سے اینڈ آف فائل پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ eleventh is the last cluster اس کے بعد اس چین کے اندر مزید کوئی اور کلسٹر نہیں ہے اور جس طرح سے آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس ٹیبل کے اندر جو انٹریز ہیں وہ two raise to the power sixteen entries ہو سکتی ہیں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ in case of FAT twelve FAT twelve کے اندر بھی theoretically speaking raise to the power entries ہو سکتی ہیں لیکن ساری کی ساری انٹریز یوز نہیں ہوتی ان میں سے کچھ انٹریز ریزروڈ ہیں similarly in case of FAT sixteen کچھ انٹریز ریزروڈ ہیں ساری کی ساری انٹریز نہیں یوز ہوتی جو entries number F F F zero سے لے کے ایف ایف ایف سکس تک ہیں یہ اینٹریز یوز نہیں کی جاتی ٹوٹل یہ سیون اینٹریز ہیں اسی طرح سے اینڈ آف فائل اسپیسیفائی کرنے کے لیے جو ویلو یوز کی جاتی ہے وہ ایف ایف ایف سیون سے لے کے ایف ایف ایف ایف تک ویلوز یوز کی جاتی ہیں اس رینج کے اندر کوئی بھی ویلو اگر کسی اینٹری کے اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ اس کا نیکسٹ کلسٹر نمبر انڈیکیٹ نہیں کرتا یہ بلکہ انڈیکیٹ کرتا ہے اینڈ آف فائل کہ یہ اس کا لاسٹ کلسٹر ہے مزید اس کے اندر اور کوئی کلسٹر نہیں ہے جو یوزر اسپیس ہے یوزر اسپیس کے اندر کلسٹر زیرو اور ون ایگزٹ نہیں کرتے تو سملرلی فیٹ کے اندر انٹریز زیرو اور ون تو ہیں لیکن یہ انٹریز یوز نہیں ہو رہی جو انٹری زیرو ہے یا جو ویلو زیرو ہے ود ان فیٹ یہ بہت امپارٹینٹ ہے یہ بیسکلی یوز کی جا رہی ہے to manage the free space جس طرح سے فیٹ ٹویلو کے اندر بھی ہو رہا تھا تو اگر کوئی کلسٹر فری ہے تو اس کی اینٹری کے اندر ویلو زیرو پڑی ہوگی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کلسٹر از فری تو اب جب کوئی فائل کریٹ کرنی ہے اس کے لیے اسپیس کی ضرورت ہے تو اس طرح کے کسی فری کلسٹر کو یوز کیا جا سکتا تو اس لحاظ سے جو میکسیمم رینج آف کلسٹر بنتی ہے وہ سے لے کے ایف ایف ایف ای تک بنتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کلسٹر جو فیٹ سکسٹین کے اندر ہو سکتے ہیں وہ ایف ایف ای ایگز ہو سکتے ہیں اب جب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ total number of clusters FAT sixteen کے اندر ایف ایف ای ای ہو سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈسک کو مینج کرنے کے لیے جو کلسٹر سائز ہے وہ کتنا بڑا چاہیے وہی ہمارا سیم فارمولا ہے کہ ڈسک اسپیس کو آپ ڈیوائڈ کریں with the size with the number of entries جب نمبر آف انٹری سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو اگر آپ کے پاس ویلو تھرٹی ٹو کے سے لوور آ رہی ہے number of entries in case of FAT sixteen F F E ہے اگر جو سائز آف ڈسک ہے اس کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ود ایف ایف ای آپ کے پاس جو ویلو آ رہی ہے دیٹ از لیسر دین اس کا مطلب ہے فیٹ سکسٹین اس فائل سسٹم کے لیے اس ڈسک کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس ڈسک کے فائل سسٹم کے لیے رادر یوز کیا جا سکتا ہے اور پھر جو فیٹ کا سائز ہے وہ گیٹ کرنے کے لیے یا کلسٹر کا سائز جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ جو بھی اب آپ کے پاس ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ سے جو گریٹر ویلو ہے اور پاور آف ٹو ہے اس کو سیٹ کر دیں گے ایز دا کلسٹر نمبر سے اگر آپ کے پاس ویلو آتی ہے ٹین تھاؤزینڈ اس طرح کرنے کے بعد تو ten thousand is not the cluster size cluster size کیا ہوگا ٹین تھاؤزینڈ سے ہائر جو ویلو ہے اور وہ پاور آف ٹو ہے ٹین تھاؤزینڈ سے ہائر ایسی ویلو جو کہ پاور آف ٹو ہے وہ سکسٹین کے ہے one six three eight four ہے تو اس کے one six three eight four set کر دیا جائے گا as the cluster cluster size size اس لیے ویری کرے گا depending upon the size of the partition اور depending upon the size of the logical drive پھر ونس آپ کلسٹر سائز uh, uh, جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ فیٹ کے اندر ٹوٹل کتنی انٹریز ہونی چاہیے اسپیس کو ڈیوائڈ کریں with the size of the cluster تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف اینٹریز آ جائیں گی ان فیٹ یہ تو طریقہ ہے کلسٹر سائز کیلکولیٹ کرنے کا اور جو فیٹ کا سائز ہے یا فیٹ کے اندر نمبر آف اینٹریز ہیں اس کو کیلکولیٹ کرنے کا اب ہم نے جو آپریشن پرفارم کیا فیٹ ٹویلو کے سسٹم کے اندر ابھی جس طرح پریویس ایگزامپل کے اندر ہم نے کے سسٹم کو ریڈ کیا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کیا پھر ایک کسی فائل کو لیا اس فائل کے کانٹینٹس گیٹ کرنے کے لیے اس کی چین کے تھرو ٹریولس کرنے کے لیے ہم نے اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر لیا فرام دا روٹ ڈائریکٹری اور روٹ ڈائریکٹری سے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر لینے کے بعد پھر آپ نے اس چین کو ٹریورس کیا ود ان دا فیٹ یہی کام ہم کریں گے using a sixteen bit FAT لیکن اس کے اندر یہ کام کرنا کافی ایزیئر ہے ایزیئر اس وجہ سے کیونکہ entries are sixteen bit wide FAT twelve کے اندر یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ اور ڈیفیکلٹ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ بٹ بٹ وائڈ تو کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے کوئی ڈیٹا فارمیٹ نہیں ہے سکسٹین بٹ کا ڈیٹا فارمیٹ ہے ورڈ تو اس کیس کے اندر آپ ایزیلی uh, ایکسس uh, کر سکتے ہیں اس کو فیٹ میں سے ویلیوز کو ریڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈسائفر کر سکتے ہیں تو آئیے یہ اگزامپل دیکھتے ہیں اور اس ایگزامپل کو فالو کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے فیٹ ٹویلو بیسڈ سسٹم کے اندر کسی فائل کے کانٹینٹس کو یا اس کے سیکٹرز کو یا اس کے کلسٹرز کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں آئیے یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو ہم نے اسی پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے گا کہ فرسٹلی ہمیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ ریڈ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ انفارمیشن آگے جا کے یوز ہوگی تو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کرنے کے لیے انٹرپٹ ہیگس کی کی سروس کال آپ کے پاس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس آ گیا اس ایڈریس کے اوپر جو کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان کانٹینٹس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیو یوز کی جا رہی ہے وہ اس کا نمبر فائیو ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ایف ڈرائیو ہے moreover bytes per sector جو ہیں وہ ٹو ہنڈریڈ جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک سیکٹر کے اندر فائیو ہنڈریڈ بائٹس ہیں میکسیمم یا rather highest sector number within cluster جو ہے وہ سیون ہے تو اس کا مطلب ہے ود سیکٹر کلسٹر جو ہوں گے وہ ون گریٹر ہوں گے سے ایٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ایک کلسٹر کے اندر سنگل کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس ایگزٹ کرتے ہیں مور اوور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوزر uh, ڈیٹا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے sector number zero one C zero سے روٹ ڈائریکٹری ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے sector number zero one A zero سے اور نمبر آف فیٹس جو ہیں وہ ٹو ہیں اور ہر فیٹ کا جو سائز ہے وہ سی سی بلاکس ہے یعنی کہ سی سی بلاکس کے اندر ٹوٹل فیٹ اسٹور کرنی پڑ رہی ہے اگر root directory zero one A zero سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور user data zero one C zero سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر ٹوٹل ٹوینٹی ہیگز بلاکس ہیں اب ہم روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنے کے لیے ہمیں one A zero hex block number سے آن ورڈس ٹوینٹی بلاکس کو لوڈ کرنا پڑے گا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر کہ آپ نے لوڈ کیا تھاؤزینڈ آف سیٹ ایڈریس کے اوپر five is the drive number one A zero is the starting sector number اور سے آن ورڈ ٹوینٹی بلاکس کو آپ نے لوڈ کیا یہ جو ویلیوز لوڈ ہوئی ہیں اس کا پھر ہم نے ڈمپ لے لیا اسی طرح سے اس ڈمپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریس فائلز ہیں ان کے ان کی جو ساری کنٹرول انفارمیشن ہے جو فائل کنٹرول بلاک کے اندر پڑی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح اس ڈمپ کے اندر رائٹ ہینڈ کالم کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ہم فائل سرچ کرتے ہیں جس کا نام ہے C paper dot T X T یہ وہی فائل ہے مے بی شاید اس کا سائز کچھ زیادہ ہے یا ڈفرینٹ ہے وہی نام ہم نے فائل کا رکھا ہوا ہے C paper dot T X T C paper dot T X T کہ کانٹینٹس uh, اگر آپ گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فائل کنٹرول بلاک کے اندر آپ کو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر گیٹ کرنا پڑے گا C paper dot T X T کے جو ایف سی بی اینٹری ہے اس کے جو لاسٹ فور بائٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائز ہے six three one two hex ہے zero zero six three one two hex اس کا سائز ہے اور جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ zero zero zero eight show ہو رہا ہے تو eight is the starting cluster number for this particular file ہمیں پتا چل گیا کہ ایٹ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں as an index into the file allocation table اور اس انڈیکس کے تھرو ہم گیٹ کر سکتے ہیں اس کے باقی کے کلسٹر آپ کو پتا چل رہا ہے six three one two hex کو کنورٹ کریں تو کافی ایک بڑی ویلو آتی ہے ان ڈیسیمل uh, تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو فائل ہے یہ ایک کلسٹر میں نہیں ہوگی ایک کلسٹر سے زیادہ پہ ہوگی ایک جو کلسٹر ہے اس کا سائز فور بلاکس کے اکویلنٹ ہے ایک بلاک کا سائز 512 ہے جس طرح ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر ریڈ کیا اور ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس ہیں تو اس لحاظ سے پورے ایک کلسٹر کا سائز 4096 بائٹس بن رہا ہے اور آف کورس یہ جو فائل ہے اس کا سائز 4096 کو ایکسیڈ کر رہا ہے 4096 سے فار گریٹر ہے تو اس کے اندر صرف ایک کلسٹر نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر پرابلی نمبر آف کلسٹر ہوں گے ابھی فیٹ کے اندر ہم ٹریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے کلسٹرس ہیں جس طرح سے ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر دیکھا تھا کہ جو ریزروڈ سیکٹر وہ ایٹ تھے اور جو size of the file allocation table تھا وہ سی سی تھا یعنی کہ file allocation table C C blocks کے اوپر اسٹور کیا گیا تھا reserved number of sector eight ہے تو ایٹ سے آنورڈ سی سی بلاکس کو ریڈ کیا جائے گا لوڈ کر رہے ہیں ہم تھاؤزینڈ کے اوپر five is the drive number eight is the starting cluster number جہاں سے کہ فیٹ کی فرسٹ کاپی اسٹارٹ ہو رہی ہے and C C hex is the number of sectors اب یہاں پہ جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اوپر لوڈ ہو گیا ہے ہم اس انفارمیشن کا ڈمپ لے سکتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ ایٹ جو ہے یہ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے تو ایٹ انڈیکس کے طور پہ ورک کر رہا ہے اگر فیٹ کے اندر اس کا آف سیٹ کیلکولیٹ کریں تو ہمیں ایٹ کو ٹو سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ٹو سے کیوں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ فیٹ سکسٹین ہے ہر اینٹری ٹو بائٹس کی ہے تو جو انڈیکس ہے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس اس کا آف سیٹ آ جائے گا تو اسی کو اسی طرح سے 8 کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں 16 ڈیسیمل آتا ہے یا 10 ہیگز آتا ہے ڈیبگ کا سافٹ ویئر ہے وہ صرف ہیگز ڈیسیمل ویلیوز ان پٹ لیتا ہے تو ہم اس کو 10 آف سیٹ پہ جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ دیکھنے کو کہہ رہے ہیں تھاؤزینڈ کے اوپر سارا فیٹ لوڈ ہوا ہے فیٹ کے اندر جو ٹینتھ آف سیٹ ہے جس کا میموری کے اندر ایڈریس کے اندر بن جاتا ہے ٹین ٹین کے اوپر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں ہر انٹری ورڈ سائزڈ ہے بائٹ سائزڈ یہاں پہ نہیں ہے تو ٹین ٹین کے اوپر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ ویلو ہے زیرو زیرو زیرو نائن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ نائن ہے اسی طرح سے نیکسٹ کلسٹر نمبر نائن سے جو اگلا کلسٹر نمبر ہے اس کا کلسٹر نمبر گیٹ کرنے کے لیے نائن کو ہم یوز کریں گے ایز این انڈیکس نائن کو اگین ملٹی پلائی کریں ٹو کے ساتھ تو آپ کے پاس ہیگز کے اندر ٹویلو آئے گا تو ٹویلو پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹویلو سیٹ پہ کیا ویلو پڑی ہوئی ہے ٹویلو سیٹ پہ دیکھیں تو ویلو پڑی ہوئی ہے zero zero five five zero zero five five مطلب کہ نائن سے اگلا کلسٹر نمبر ہے فرسٹ کلسٹر نمبر تھا جو ہمیں ایف سی بی سے ملا اس سے اگلا کلسٹر نمبر نائن ہے اور اس سے اگلا cluster number fifty five nine اور ففٹی فائیو کا ہمیں فیٹ میں سے پتا لگا اگلا کلسٹر نمبر کیلکولیٹ کرنے کے لیے ففٹی فائیو کو ایز انڈیکس یوز کریں اس کو ملٹی پلائی کریں ود ٹو آپ کے پاس آف سیٹ ویلو آئے گی ففٹی فائیو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس ویلو اے اے ہیگز آتی ہے تو اب اے اے آف سیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اس آف سیٹ کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے وہ زیرو زیرو فائیو سکس ہے zero zero five six indicate کرتا ہے کہ ففٹی فائیو ہیگز کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ ففٹی سکس ہیگز ہے اور سملرلی ففٹی سکس ہیگز کو اگین ایز انڈیکس ہم یوز کریں گے اور فیٹ کے اندر لوگ پڑیں گے اور دیکھیں گے ادھر کیا ورڈ پڑا ہوا ہے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں پہ جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس پرٹیکولر ڈمپ کے کیس کے اندر 0057 ہے اسی طرح 0057 کے اوپر اس کو 2 سے ملٹی پلائی کریں اور فیٹ کے اندر لک اپ کریں تو ہمیں فیٹ میں ویلو ملے گی 58 eight hex zero zero five eight hex again five eight hex کو انڈیکس کے طور پہ یوز کریں اور 2 سے ملٹی پلائی کریں آف سیٹ آئے گا اس آف سیٹ کے اوپر دیکھیں تو ہمیں ویلو وہاں پہ ملے گی 0059 ہیگس اور اگین 59 نائن ہیگس کو ملٹی پلائی کریں وتھ 2 آف سیٹ کیلکولیٹ کریں اور آف سیٹ پہ پڑی ہوئی ویلو کو دیکھیں جس طرح سے آپ کو ڈمپ میں نظر آ رہا ہے تو اس ورڈ کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے F F F F hex تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ hex was the last cluster number within this file file start ہوئی کلسٹر نمبر ایٹ سے اس کا نیکسٹ کلسٹر جو تھا وہ کلسٹر نمبر نائن تھا اس سے next cluster number fifty five fifty پھر سیون پھر ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن یہ ساری انفارمیشن ہمیں فیٹ میں سے ملی آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نے فیٹ 12 اور فیٹ سکسٹین کو اینالائز کیا ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو فائل کنٹرول بلاک میں سے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر مل جاتا ہے تو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کو ایز این انڈیکس یوز کرتے ہوئے آپ فائل ایلوکیشن ٹیبل کو کس طرح سے ٹریورس کر سکتے ہیں اور ایک اور فیٹ ٹویلو کے کیس کے اندر جو ہم نے سگنیفیکینٹ چیز دیکھی ہے کیونکہ ٹویلو بٹ کا کوئی ڈیٹا فارمیٹ ایگزٹ نہیں کرتا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈسائفر کرنا پڑتا ہے آف سیٹ کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تھری سے ملٹیپلائی کر کے اور ٹو سے ڈیوائڈ کر کے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ٹو سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد کوئی ریمائنڈر آیا ہے یا نہیں آیا اور اس کی بیس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آف سیٹ ہے یہ جس ورڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس ورڈ میں سے ہم نے اپنے ٹویلو بٹس کس طرح سے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں مور اوور فیٹ سکسٹین کو بھی ہم نے ڈسکس کیا فیٹ سکسٹین کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہائر ڈسک اسپیس کو مینج کر سکتا ہے اگر ایسی ڈسپیس ہے جس کو کہ فیٹ ٹویلو نہیں مینیج کر سکتا تو فیٹ سکسٹین یوز ہوگا اور اگر اس سے بھی لارج ڈسپیس ہے جس کو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے فیٹ تھرٹی ٹو کو یوز کیا جائے گا پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اگر اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ملتا ہے in case of FAT sixteen تو کلسٹر نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو یوز کریں گے as an index into the file allocation table اور جس میں سے آپ کو نیکسٹ کلسٹر ملے گا وہ اگین اس سے نیکسٹ کلسٹر کے لیے انڈیکس کے طور پہ یوز ہوگا اینڈ دا چین کنٹینیوز جب تک کہ آپ کو F F F F hex نہیں مل جاتا یا ایف ایف ایف سیون سے لے کے ایف ایف ایف ایف تک کوئی بھی ویلو آپ کو نہیں مل جاتی جو انڈیکیٹ کہتی ہے کہ اینڈ آف فائل جس کے اوپر کہ وہ چین ختم ہو جاتی ہے ہم نے ایک فائل کی ایگزامپل لی اور دیکھا کہ وہ نمبر آف کلسٹرز کے اوپر بیسڈ ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو ویریفائی نہیں کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کلسٹرز کے اوپر واقعی اس فائل کے کانٹینٹس پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کلسٹرز تھے ان کلسٹر سے آن ورڈ کیا واقعی ان کلسٹرز کے اوپر اس فائل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ پلیسڈ ہیں یا نہیں ہیں مور اوور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک ڈائریکٹری ہے تو اس کے اندر جو کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے لاسٹ لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو فائل کنٹرول بلاک ہے فائل کنٹرول بلاک ڈائریکٹری کے لیے بھی ایک فائل کنٹرول بلاک بنتا ہے لیکن اس کے اندر سائز زیرو ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ایک کلسٹر نمبر سائن کیا گیا ہوتا ہے تو ڈائریکٹری کے لیے جو کلسٹر نمبر ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اور مور اوور ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو جتنے بھی سب ڈائریکٹریز ہیں یہ پھر کس طرح سے ورک کرتی ہیں اور اس کلسٹر کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہوئی ہے جو جس کے تھرو ہم ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ٹریورس کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کا وقت یہاں پہ ہی ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ